ہندوستان میں والدین ہونے کی ذمہ داری اب پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے فیشن اور ٹیکنالوجی کے بدلتے ہوئے رخ سے باخبر رہیے بچوں کی سیفٹی کی فکر جو کل تک آپ کو گھر سے باہر جانے پر لگا کرتی تھی آج خود گھر میں بچے سیف نہیں ہیں اس سے بھی باخبر رہیے اس کا ثبوت ہم آئے دن خبروں میں دیکھتے ہی رہتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر اور آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں پروگرام لیگل ایڈوائز میں اور ناظرین اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ N C P C R کی رپورٹ کے مطابق ففٹی فائیو پرسینٹ بچے انڈیا میں چائلڈ ابیوز کا شکار ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی فارم میں چائلڈ ابیوز کا شکار ہوتے ہیں اور ایسے میں ناظرین والدین پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ انڈیا میں بنائے گئے قوانین پر ان کی کڑی نظر ہو انشاءاللہ آج کے پروگرام میں میں اور شائستہ دونوں مل کر اس کی ہر باریکیوں پر ہر پہلو پر نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے اور ایک اہم پیغام آپ تمام تک پہنچانے کی ہم لوگ کوشش کریں گے تو شائستہ آج کے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹ ہو Absolutely. تو جی ہاں ناظرین ہر بار کی طرح آج کے پروگرام میں لیگل ایڈوائز آپ تمام تک پہنچانے کے لیے کسی ایکسپرٹ کا ہونا ضروری ہے تو ہر بار کی طرح ایک بار پھر سے شو میں موجود ہیں ایڈوکیٹ شہزاد نقوی آئیے شو پر ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں السلام علیکم سر وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ہم ٹھیک ہیں آپ کیسے الحمد للہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے تو سب سے پہلے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے چائلڈ ابیوز سے ریلیٹڈ تو ہمارا سوال بھی جو ہے وہ چائلڈ ابیوز سے ریلیٹڈ ہی ہے پہلا سوال تو یہ چائلڈ ابیوز ہوتا کیا ہے چائلڈ ابیوز <clears throat> سب سے پہلے تو چائلڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے جی مطلب آزادی کے بعد جو جتنے قانون بنے اور آزادی سے پہلے جو قانون بنے تھے شروع میں تو فورٹین ایئرس تک کا اس کا لمیٹیشن دیا تھا کہ جو چودہ سال کے اندر ہے کا بچہ ہے وہ چائلڈ ہے اس کے بعد جیسے ہی سوسائٹی پروگرس ہوتے گئی وہ اس ایج لمٹ کو بڑھاتے بڑھاتے اب ایٹین تک کا لے کر کے آ گئے ہیں اچھا۔ اور ابیوز کافی فارمز کے ہوتے ہیں مطلب ایک بچے سے مطلب بیگنگ کروانا بھیک منگوانا اچھا وہ بھی ایک آفینس ہے جی اور اسی طریقے سے سیکشل آفینسز سے اگر کوئی بچہ پیڑت ہے تو وہ بھی ایک آفینس ہے جی اور کتنے سارے قانون ایسے تھے مطلب بچوں کی سیفٹی کے لے کر کے پہلے نہیں تھے جو اب آئے ہیں پچھلے دس پندرہ بیس سالوں میں تو سرکار نے بہت ساری چیزوں کو مطلب پینل جو ایکسپرٹس نے ان کو صلاح دی سرکار کو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے قانون آئے جیسے بیگنگ کو لے کر کے نائنٹین سکسٹی میں قانون آیا تھا اچھا۔ کہ اگر کوئی بھی انسان اگر بچے سے منگواتا ہے تو ایک پنشیبل ہے چائلڈ لیبر جی۔ جسے جی بالکل چائلڈ لیبر ہے تو that was the children act nineteen sixty اس کے بعد جب پہلے مہاراشٹر سے پہلے تو یہ بامبے پروونس ہوا کرتا تھا تو نائنٹین ففٹی نائن میں یہاں بھی ایک یہاں کے جو اسمبلی ہے اس نے بھی ایک بیگنگ کے اگینسٹ میں ایک لیجسلیشن پاس کیا تھا تو یہ ہو گیا لیبر کو لے کر کے ابھی کو لے کر کے کیا ہو گیا دو ہزار بارہ میں ایک لا انیکٹ کیا گیا جس کو ہم شارٹ میں پاکس کو کہتے ہیں prevention of children from sexual act تو اس میں یہ ہے کہ بچہ ایٹین ایئرس کے اندر کا جو بھی ہے وہ بچہ ہے اچھا۔ اور اگر اس کو کسی طریقے کی سیکشل وائلنس سے سبجیکٹ کیا گیا ہے اس کا ابیوز ہوا ہے سیکشل ابیوز تو وہ اس ایکٹ کے دائرے میں آتا ہے اوکے اوکے تو جیسا آپ نے بتایا کہ مطلب کئی طرح کا فارم ہو سکتا ہے وہ ایک فارم ہے کہ اگر آپ کسی بچے سے بھیک منگواتے ہیں جی۔ تو بھی یہ ابیوز ہوتا ہے فزیکل جی۔ ابیوز الگ ہے سیکشل ابیوز ہے لیکن ہم لوگ کا مین مقصد ہے آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا سیکشل ابیوز سے ریلیٹڈ جی۔ ٹھیک ہے اور بھی چیزیں ہیں جو آئیں گی ایک ڈیٹا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا این سی آر بی کا ڈیٹا ہے کہ مطابق اس کے مطابق جب سے آن لائن کا زمانہ آیا ہے اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ سکس ہنڈریڈ پرسینٹ کیسز جو آن لائن ہیں وہ ابیوز کے شکار ہوئے ہیں اور اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انڈیا میں یہ جو بڑھ رہا ہے دھیمے دھیمے اس میں گراوٹ کسی طرح کی نہیں آ رہی بلکہ یہاں تک ہے کہ سال دو ہزار بیس کی بات کریں تو اب تک بیس لاکھ سے بھی زیادہ تقریباً بیس لاکھ کیس درج ہو چکے ہیں کیا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا کوئی اور لا ہے جو آن لائن کیسز بڑھ رہے ہیں جی جی تو اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے کیسے ہو گیا نا کہ مطلب جیسے ہم بتا رہے تھے کہ ہم کو آزادی کے بعد کا مطلب جو دور ہے ہاں۔ اس کو بھی مطلب دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اس ٹائم پر مطلب سوشل میڈیا نہیں ہوا کرتی اس طریقے سے تو ایسا نہیں ہے کہ اس ٹائم پر یہ ہو نہیں رہا تھا جی۔ اس ٹائم پر بھی ہو رہا تھا لیکن رپورٹ نہیں ہو رہا تھا اس ٹائم پر مطلب اس چیز کو رپورٹ کرنا بھی لوگ مطلب تھوڑا ڈرتے تھے کہ مطلب اگر کسی کو پتا چل جائے گا تو اس میں ہماری بے بےزتی ہو جائے گی لیکن ایک سچائی ہے گراؤنڈ ریالٹی ہے جہاں پر بچوں کو ساتھ سیکشل اسالٹ ہوتا ہے سیکشل ابیوز ہوتا ہے سیکشل ہیریسمنٹ بھی ہوتا ہے یہ الگ کیٹیگریز ہے مطلب ڈپینڈنگ آن دی اوکے تو یہ ہو رہا ہے اب آپ کو تعجب ہوگا یہ بات سن کر کے جو ہماری جو سینٹرل جیلس ہے جیسے ممبئی میں آتھر روڈ جیل ہے کلیان سینٹرل جیل ہے تھانے سینٹرل جیل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تلوجا سینٹرل جیل ہے الگ الگ ڈسٹرکٹس میں جیلس ہے میجورٹی جو انڈر ٹرائلز ہیں ان جیلوں میں وہ وہ اکیوز پرسنس ہیں جن کے اندر پوکسو کے اندر کیس رجسٹر ہوا ہاں، ہاں، ہاں۔ اچھا تو یعنی موسٹ اف دی کیس اسی کے جی، اندر رجسٹر ہے مطلب اگر آپ نے کیا ہے تو آپ کو بیل ملنا یہ مطلب بہت مشکل ہو جاتا ہے مطلب جس طریقے سے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں بیل گرانٹ کرنے کے جیسے مرڈر کے کیس میں یا اٹمپٹ ٹو مرڈر کے کیس میں جو سیریسنس گریویٹی ہوتی ہے جی۔ اسی طریقے سے اس کو اتنا گریولی اور سیریسلی کورٹس لیتی ہے کہ جی۔ بیل بھی میجورٹی آف دی کیسز میں نہیں ملتے ایسا لگتا ہے کہ ہاں پوسیبلٹی ہے کہ یہ جھوٹا ایلیگیشن ہو سکتا ہے تبھی جا کر کے بیل ملتی ہے بالکل اچھا۔ تو قانون مضبوط ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں شاہ صاحب جیسا کہ ہم لوگ رپورٹ میں پڑھ رہے تھے تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ India is the largest consumer and creator of child sexual abuse material تو یہ بہت حیران کر دینے والی بات ہے کہ انڈیا ایک ایسی کنٹری نہ صرف ہمارے پاس جی۔ جو ہے کنزیومرز ہیں لارجسٹ فارم میں بلکہ ہمارے یہاں کریٹرز بھی جو ہیں جو کہ آن لائن ابیوز کے اور سیکشل ابیوز کے ایسے کانٹینٹس جو ہیں کریٹ کر رہے ہیں اور اگر این سی آر بی کا ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ چھ سو فیصد تک بالکل سال دو ہزار بیس اور انیس کا یہ جو ڈیٹا جی۔ ہمارے ساتھ سامنے آیا ہے تو یعنی ہمارے یہ جو کیس ہے وہ کافی سنگین ہو چلا ہے تو جی، ایسے میں پیرنٹس جی۔ کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ آج کل جو ہے ٹاڈلر سے لے کر ٹین ایج کے پاس موبائل ہے ٹیب ہے ان کا خود کا لیپ ٹاپ ہے اور اسکریننگ جو ہے بہت زیادہ ہے اور ماں باپ بھی اکثر جو ہے می ٹائم کے لیے بچوں کے ہاتھ میں یہ فری ٹائم کے لیے چھوڑ دیتے ہیں they are not even concern کہ کیا چل رہا ہے اسکرین پہ تو ایسے میں کیا کیا جائے جی سب سے پہلے تو کیسے ڈیٹا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں تو اس کو سرکار کی شرط نہیں ہے سینکشن نہیں ہے اگر آپ پاکسو ایکٹ کو لے لیں گے تو سیکشن تھرٹین جو ہے پاکسو ایکٹ کا وہ پونوگرافک کنٹینٹ کے بارے میں بات کرتا ہے اچھا اور اگر کوئی بھی بچے کو استعمال کرتا ہے مطلب ایک پونوگرافک مٹیریل بنانے کے لیے جی۔ تو وہ بھی ایک آفینس ہے اچھا تو آفینس ہے ایکٹ ہے ایک تو ایکٹ ہے آپ کے پاس اب ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ اگر پہلی بات تو آپ اپنے بچے کو سرویلنس میں رکھیے اچھا۔ آپ کو ضروری نہیں کہ آپ فور سیون سرویلنس میں رکھیں لیکن ایٹ لیسٹ موبائل آپ چیک کر سکتے کہاں سے میسج آ رہے کہاں میسج آ رہے ہیں جی۔ اور دوسری چیز کیسے ہوتا ہے نا کہ جو اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے اب آپ یہ بھی سمجھ لیجیے سیکشل اسالٹ کرنے والا ہے کورٹ جی۔ کے سامنے ضروری نہیں ہے کہ وہ میجر آتا ہے مطلب ایٹین پلس ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کتنے اچھا۔ کتنے کیسز میں وہ مائنر بھی ہوتا ہے اچھا تو ضروری نہیں ہو سکتا ہے اس کے اسکول کا کوئی بچہ ہو جی۔ ہو سکتا ہے کہ کالج کا کوئی کلیگ ہو جی، جی، ہو سکتا ہے وہ جانتا ہو سکتا ہے نہیں جانتا ہو اور آج کل یہ ہے کہ مطلب فیس بک ہے انسٹاگرام ہے کسی کا مطلب نام پہچان لو پتہ کر لو آپ آپ اس کو ریکویسٹ بھیج سکتے ہو آپ میسیجز بھیج سکتے ہو تو آپ بچے کے ساتھ مطلب بہت فرینڈلی طریقے سے ڈیل کریے آپ موبائل فون بھی چیک کریے اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مطلب ایسے ایڈوانسز کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ جا کے پولیس اسٹیشن میں آپ رپورٹ کریے اس میں آپ کو مطلب ڈرنا نہیں ہے کہ ہماری بیٹی کا کیا mm-hmm. ہوگا یا ہمارے بیٹے کا کیا ہوگا اور mm-hmm. دوسری سب سے اہم بات ہے اس میں تھوڑی تعجب لگے گا آپ کو کہ جو سیکشل اوفینس ہو رہا ہے یا ابیوز ہو رہا ہے یہ ہیریسمنٹ ہو رہا ہے ابھی جیسے سیکشل اسالٹ بولتے ہیں آپ mm-hmm. جی۔ تو سیکشل اسالٹ ضروری نہیں ہے کہ مطلب وہ ایک فزیکل انٹرکوس ہو اچھا اور it can be short of physical intercourse but it will have the same terminology of rape اچھا اوکے اوکے اٹ آئی کی ناٹ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں بتا سکتے بٹ وہ ایک اور ہم یہ بتا رہے تھے کہ یہ لڑکی ہو اچھا لڑکا بھی ہو سکتا ہے جی ایک لڑکا لڑکے کو سیکچولی ابیوز کر رہا ہو یا ہیریس کر رہا ہو یا اسالٹ کر رہا ہو جی جی جی جی یا ایک لڑکی دوسرے لڑکی کو کر رہی ہو یہ بہت کم سننے کو ملتا ہے سمجھے تو چائلڈ کین ایدر بھی گرل اور میل اور a female child okay not necessary and an accused can either be a male اور اے فیمیل جی تو یہ جی۔ ضروری نہیں ہے and an accused can also be a minor جی جی جی جی and not necessary a major okay نہیں جیسا آپ نے ابھی بتایا کہ سیکشل اسالٹ اور ہیریسمنٹ سیکشل اسالٹ میں فزیکل ٹچ ہونا ضروری ہے جی مطلب بالکل اور ہیرسمنٹ میں اگر وربل کمنٹ تو اس کے اندر کیا سوشل میڈیا کے جو پوسٹ ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا کے جو چیٹ ہوتے ہیں جی، اس طریقے کی اگر میسجز کوئی شیئر کر رہا ہو یا ہمیں جو ہے یوٹیوب کڈس پر بھی جی، جو جی، ہے آج کل ویب ڈارک ویبز وغیرہ ہیں جو کہ اس طریقے سے آج کل ان تمام پلیٹفارمس کو بھی جو ہے انہوں نے ڈرٹی کر کے رکھا ہوا ہے تو ایسے میں کیا کیا جائے how to report how to go and how to file the report where to go دیکھیے آپ کو جانا کہیں نہیں آپ کو پولیس اسٹیشن جانا ہے ٹھیک ہے آپ پولیس اسٹیشن جائیں گے جیسے آپ نے بتایا کہ ویب میں یہ سب شیئر ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے it is not physical in form it is electronic in form section seven of the act talks about sexual harassment تو اگر اس طریقے کا ہو رہا ہے تو سیکشن الیون میں آ گیا اور اگر سمجھیے اگر کسی طریقے کا مطلب ایک فوٹو بھیجا جا رہا ہے جی ان فوٹو اور سیکچولی ایکسپلسٹ فوٹو جی تو پوسکو ایکٹ میں بھی اوفینس بنے گا پلس آئی ٹی ایکٹ میں بھی بنے گا اچھا جیسے سرکولیشن آف نیوڈ فوٹوگراف اور سیکچولی ایکسپلسٹ فوٹوگراف اور ویڈیوز تو section sixty six A sixty seven A of the I T act ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ میں مطلب بچہ ہے تو خالی پوکسو لگے گا نہیں یہ بھی لگے گا پلس آئی ٹی ایکٹ بھی لگے گا اچھا اور یہ سکسٹی سیون مطلب نان بیلبل ہے اس میں یہ بیل ملنا مطلب آسان نہیں ہوتی اور پوسکو میں تو بیل جیسے ہم نے آپ کو بتایا بہت مشکل ہے ملنا تو اگر کوئی بھی اس طریقے کا مطلب اگر حرکت کر کر رہا ہے جی. یا کیا ہے جی۔ اور اگر یہ رپورٹ ہوتی ہے جی۔ تو کانسیکوینسز جو ہے وہ آروپی کے لیے مطلب بہت سیویئر ہے سالوں سال تک مطلب اندر رہ سکتے ہیں جی یعنی جی۔ اگر ایک ٹین ایج کا گروپ بھی ہے اور وہ آپس میں اس طریقے کی چیزیں جو ہیں کافی شیئر کر رہے ہیں اور for them it's an entertainment تو یہ بھی جو ہے ایک اوفینس ہے ایک جرم ہے بٹ اٹ کی ناٹ بی انٹرٹینمنٹ جی سی سمجھیے like suppose there is a group of friends جی for them they find something very entertaining جی but if it does not have the sanction of law in if it is an unlawful act جی and unlawful act will have consequence تو اگر آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں جی۔ ٹھیک ہے اور اگر آپ کے خلاف رپورٹ ہوا جی تو پھر آپ کو جو فیس کرنا رہے گا پوری مطلب آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ رہ جائے گی تو جی۔ آپ اس ساری چیزوں کو کیسے ہے نا مطلب سماج کو خراب مت کریے جی۔ اگر آپ کے اگر ہمارے شو کو بھی اس وقت کوئی دیکھ رہا ہو مطلب جی۔ اس طریقے گروپ ہو ہو یا تو پلیز اپنے آپ کو ریفارم کریے کیا ہوگا کہ آپ سالوں سال مطلب جیل میں رہیں گے آپ کے گھر والے الگ ٹارچر ہوں گے یہ کیسے ہوتا ہے مطلب اولاد کیسی بھی ہو ماں باپ کے لیے تو اولاد ہی ہوتی ہے تو پلیز اپنے رویے کو بدل دیجیے کیونکہ آپ کا پورا کریئر جو ہے وہ ختم ہو گیا ایک لائف جو ہوتی ہے لمیٹڈ ہوتی ہے آدمی کسی جی، اب جی۔ اس میں میں اگر اگر آپ آپ کے کئی سال جیل بتا دیں گے تو جی۔ اس کے بعد تو کوئی ریفارم ہونے نہیں والا ہے آپ کا جیل میں جانے کے بعد سر یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے بہت ضروری ہے میرے خیال سے کیونکہ آج کل وقت سے پہلے بچوں کے ہاتھ میں موبائل آ رہا ہے اور وقت سے پہلے لوگ دیکھ رہے ہیں جی اور وقت سے پہلے لوگ جاننے بھی لگے ہیں کہ کیا کیسی چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی۔ اور سوشل میڈیا تو ظاہر سی بات ہے ہے اس پہ کنٹرول کرنا تھوڑا سا جی۔ مشکل ہو جاتا ان بچوں کے لیے خاص کر جو سولہ سترہ اٹھارہ جی۔ نہیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک بار سات آٹھ سال کے بچوں کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں پر یہ ایج کے جو چودہ پندرہ سولہ کے ہوتے ہیں ان پر کنٹرول کرنا قابو رکھنا میرے خیال سے بہت مشکل ہوتا ہے ماں باپ کے لیے بھی ہوتا ہے اور گارجین کے لیے بھی ہوتا ہے ایسے میں اس سچویشن میں پڑھنے سے پہلے کن باتوں کا ہم لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے اور دھیان تو رکھنا چاہیے دوسری چیز اگر کوئی بچہ پڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا راستہ آپ دکھانا چاہیں دیکھیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب مطلب ایک کوئی جو چائلڈ ہے جی۔ جو انڈر ایٹین ہے جی۔ ٹھیک ہے تو اگر وہ ایک ریلیشن شپ میں ہے جی۔ ہم اس کو بولیں گے illegal and illicit relationship غیر قانونی رشتہ ہے یہ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا رشتہ بنتا ہے بہت سارے کیسز ہمارے پاس بھی آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ویڈیو بنتا ہے اچھا۔ وہ ویڈیو یہ لڑکی کے ساتھ مطلب وہ ان کے ایکٹس جو ہوتے ہیں بیان نہیں کر سکتے وہ وہ ویڈیو نکالتے ہیں یا فوٹو نکالتے ہیں اس کے بعد سرکولیٹ کرتے ہیں بالکل جی۔ ٹھیک ہے کتنی بار یہ ہو جاتا ہے کہ مطلب وہ اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم نے اس ہاں، لڑکی کے ساتھ ایسے کیا تو وہ دھوکا تو کر ہی رہا ہے لڑکی کے ساتھ جی۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ کتنی بار اس کا ریلیشن ختم ہو جاتا ہے تو اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے اگر آپ ریلیشن شپ میں ہیں پہلی بات تو یہ غلط ہے جی۔ یہ آپ کی ایج نہیں ہے ریلیشن شپ کی اور رائٹ جی۔ ہم اب یہ ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں بات کر رہے ہم ایک جنرل سوسائٹی uh, uh, کے حساب سے بات کر رہے ہیں کہ جی. یہ آپ کی ایج نہیں ہے یہ آپ کی ایج جی. ہے پڑھنے لکھنے کی سائیکولوجیکل بھی دیکھا جائے تو it's not very good for even otherwise وائز مطلب this is the age you know for to focus on your academics and not get into the domain of relationship this is not your age بالکل تو کیا ہو رہا ہے نا کہ آپ اپنے پڑھائی پر دھیان دیجیے آپ کے جو دوست ہیں وہ دوست ہیں آپ اگر کسی کو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بناتے ہیں جی. کتنی بار کیسے ہوتا ہے نا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اس میں یہ بھی ضروری ہے ابھی جو پاسکو ایکٹ ہے اس میں کنسینٹ از انریلیونٹ مطلب اگر ماں کو پتا چلتا ہے کہ مطلب ہماری بیٹی کے ساتھ فلاں لڑکے کا ریلیشن جی۔ شپ ہے جی اور یہ سیکشل ریلیشن شپ کے فارم میں ہے جی۔ تو جا کر یہ کمپلین کرے گی پوسکو ایکٹ کے سارے جو ریلیونٹ سیکشن اپلیکیبل رہے گی اس کے جی۔ uh, تحت ایف آئی آر ہوگی جی۔ اور بھلے لڑکی جا کر کے بولے کہ نہیں یہ ہماری مرضی سے ہو رہا تھا ہاں، ہاں۔ تو وہ کنسینٹ از ان ریلیونٹ اگر مرضی ہے تو بھی ایکٹ کے اندر مطلب کنسینٹ ہیز نو بیئرنگ اچھا، اچھا، مطلب لڑکی جو مائنر ہے ان کا ریلیشن شپ تھا اچھا اور وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے جب پریگنٹ ہو جاتی ہے تو گھر والوں کو پتا چل جاتا ہے اور تب لڑکی بولتی ہے کہ ہاں گھبرا کر کے ہمارا فلا فلا کے ساتھ ریلیشن شپ تھا تو جا کر کے ایف آئی آر ہوتی جی اور رائٹ دوسری چیز ہے سپوز گھر والے اگر نہیں بھی ایف آئی آر لکھوانا چاہتے لڑکی چلے گئی ہاسپٹل ابالشن کے لیے جی. تو it is mandated under the act جو ڈاکٹر ہے اس کو رپورٹ کرنا ہے نیئرسٹ پولیس اسٹیشن میں اچھا okay that so and so is a minor she is come to us she is pregnant and she wants to get aborted اگر ہم نہ بتانا چاہیں پولیس کو نہیں مینڈیٹ میں ہاسپٹل والے سے بولتا ہوں یا بولتی ہے ایسا ہے نہیں بولنا ہے تو آپ کو رپورٹ کرنا جی۔ تو ایسے بھی کیسز آئے جہاں پر لڑکی اور لڑکے کے دونوں کے ماں باپ کو کوئی آبجیکشن نہیں تھا ہاں۔ جی۔ لیکن پھر بھی ایف آئی آر ہوئی ہے اچھا۔, اچھا تو پہلی بات تو یہ غلط ہے آپ اس میں آئیے نہیں قانون کی نظر میں جو ہے جی غلط ہے یہ جی۔ دوسری چیز ایز پیرنٹس آپ کے ماڈلز ہوتے ہیں جی۔ آپ تھوڑا دھیان رکھیے اپنے بچوں پر تیسری جو اگر اس ٹائپ کے ریلیشن شپ میں ہے جو مائنر ہے ایٹین نہیں کمپلیٹ کیا پلیز آپ فزیکل ریلیشن شپ بالکل نہ بنائیے ٹھیک ہے ریلیشن شپ پہلی سیڑھی ہے اس کے بعد جسمانی تعلقات دوسری سیڑھی ہے تو آپ ایسے اسٹیج میں جا کر کے جہاں پر آپ کو کریئر آپ کا بلڈ کرنا ہے آپ جا کر کے اپنے مائنڈ کو کہیں اور ڈائیورٹ کریں اور اس کے کانسیکوینس کیا ہوتے ہیں you are you are engaging into sex یا then you are engaging into unprotected sex اور then it is resulting in pregnancy اب آپ یہ بات بتائیے کہ آپ اتنے سارے مرحلوں سے گزر کر کے جی۔ چلو اس کے خلاف تو ایف آئی آر ہو گئی وہ تو جی۔ جیل میں رہے گا لیکن آپ کے کریئر کا کیا جی آپ اس سائیکولوجیکل امپیکٹ سے آپ باہر آ پاؤ گے یا نہیں آ جی، پاؤ گے جی۔ جی۔ دیکھا جائے تو یہ سارے جو جیسے سر نے بتایا سارے کیسز جو ہیں وہ کافی ہک ہیں ایک دوسرے سے جو بہت جڑے ہوئے ہم نے شروعات کی تھی آن لائن کیسز سے اور یہ جو ہے تمام چیزیں یہیں سے جو ہے خرافات جو ہوا ہے وہ شروع ہوتی ہے اور پھر اس طریقے سے ٹین ایج اور پھر ان کی کمپلیکیشن جو ہے وہ اتنی جلی پیمانے پر جو ہے ہم یہاں پر آج بات کر رہے ہیں اور سر نے بتایا کہ اس طریقے سے اگر ایک مائنر ہے اور وہ بھی اگر اس طریقے کا جرم جو ہے وہ کمٹ کر رہا ہے تو وہ بھی قانون کے نظر میں جو ہے مجرم ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ بچ نہیں سکتا ہے تو یعنی اگر ہمارے آن لائن کیسز کے ہم بارے میں بات کر رہے ہیں تو آف کورس ہر پیرنٹس کو ہر بچوں کو جو ہے ان باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے پیرنٹ کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے ایسا ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں ہمارا بچہ تو بہت شریف ہے جی۔ یا اس طرح کے نہیں ہوگا پر آپ کو پتا نہیں ہے کہ کب کیا ہو جائے کون ایسا بندہ اسے مل جائے یا کون ایسی بندی مل جائے جو جی، اسے غلط راستے پر جی۔ لے کر چلا جائے جی۔ میرے خیال سے پروٹیکشن کی اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو اس میں کون کون سے آل لاز ہیں جو پروٹیکٹ کرتے ہیں چائلڈ ابیوز کے جی جی وہ تو بتاتے لیکن سب سے پہلے جیسے بتایا ساجد نے ابھی بھی کہ پتہ انگریزی میں کہاوت ہے you attract the character of a person whom you are associated with Hmm. تو بچوں کے دوست کون ہیں جی. کس سے مل رہے ہیں کتنے بار کتنے کتنے بار ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مطلب بچے کے مطلب کوئی ایریا میں مطلب ایک لیڈی ہے hmm. جو بڑی ہے میجر ہے hmm. اٹھارہ سال کے اوپر کی ہے اچھا۔ وہ دوستی کرتی ہیں وہ باہر لے کے جاتی ہیں وہ اچھا۔ دوسروں سے ملاتی ہیں اچھا۔ ہاں، یہ ہوتا ہے وہ پیسے لیتی دوسروں سے جی۔ یا نشے میں ڈال دیتی ہیں اچھا تو یہ تو آپ کو ماں باپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھائی یہ ان کا ایسوسیشن کن لوگوں سے اوور ایج والوں سے تو کانٹیکٹ نہیں ہے کس سے ہیں مطلب مطلب وہ ہاں۔ کس طریقے کے ہیں جیسے حضرت علی جیسے جیسے حضرت علی کا کال ہے جی۔ کہ مطلب person is known by the company that he keeps اور ان کا یہ بھی کال ہے کہ مطلب کہ ایسے انسان کے ساتھ مت جڑو جی۔ کیونکہ تم کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ بھائی اس کی وجہ سے تمہارا کیا نقصان ہو گیا کردار جی، تو یہ ماں باپ کو دھیان رکھنا ہے ان کی دوستی کس کے ساتھ ہے شیئرنگ اور دوستی کے ساتھ تو شائستہ یہ بہت عجیب چیز ہے کیونکہ ہمیں ایسے دوست جو ہوتے ہیں آس پڑوس تو وہ تو آپ جان جاتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ جس کے فالوور ٹین تھاؤزینڈ ہو فیس بک پہ فائیو تھاؤزینڈ اس کی فرینڈ لسٹ ہو اور وہ لوگوں سے بات کر رہا ہو اور آپ یو پی کے ہیں اور وہ مہاراشٹر سے تعلق رکھتا ہے تو شاید ایسے میں اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن پتہ جی، چل جاتا ہے نا سپوز جی۔ کتنی بار آپ دیکھیں کہ کن لوگ کئی لوگوں کا مطلب پروفائل تو اگر آپ کے علاقوں کے ہوں گے اگر آپ کے فرینڈ لسٹ میں بھی ہوگے تو آپ ان کے فوٹو کس طریقے کے آ رہے ہیں جی، ان کے کمنٹس کس طریقے کے آ رہے ہیں جی کیسے ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک کوئی انڈر ایٹین ہے وہ ایک اپنے فوٹوز ڈالیں اور ایک ہوتا ہے کہ مطلب ایک وہ ریویلنگ فوٹوز ڈالیں تو تو یہ تو ایک ٹکنگ بوم uh, ہے مطلب ناٹ نیسسری کہ بچہ برا ہو ایسا نہیں ہے لیکن مطلب it is time to check what really is happening behind the parents is back اور کتنی بار کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ نہیں ہوتے ہیں جی تو بھائی جو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ فیس بک کس بلا کا نام ہے یا اچھا، انسٹا کس بلا کا نام ہے اور ان کے بچے جو ہیں وہ اتنے ایکٹیو جی، جی، ہیں جی، شروعات کہاں سے ہوتی ہے معلوم ہے جب آپ کوئی پکچر اپلوڈ کرتے ہیں جب بچے جو ہوتے ہیں سترہ اٹھارہ سال کے تو جو کچھ لوگ اس میں سے ہوتے ہیں جو ہمیشہ جن کی بری نظر ہوتی ہے وہ یہی ان کے پوسٹ پر کامنٹ کرنے لگتے ہیں دھیمے دھیمے ان کی تعریف کرنے لگتے ہیں پھر وہ ڈی ایم شروع ہو جاتا ہے ڈائریکٹ میسج اور اس کے بعد جو ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے ہر تعریف کرنے والا ہر کامنٹ کرنے والا آپ کی پوسٹ پر آپ کے لیے صحیح انسان نہیں ہو سکتا ضروری نہیں کہ آپ کا دوست ہو ہو ضروری جی، نہیں آپ کا اب جو ساجد کا سوال تھا ہاں۔ جو ہم اسکپ کر گئے کیونکہ ہم نے جی۔ وہ بول دیا جی۔ کون سے لاز ہے جو یہ پاکسو ہے یہ دو ہزار بارہ میں جیسے آیا آئی ٹی ایکٹ ہے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی والی اس میں یہ مطلب اگر سیکچولی ایکسپلسٹ کنٹینٹ اگر سرکولیشن میں ہے جی۔ hmm. تو الگ الگ دھاراؤں کے تحت مطلب کیس رجسٹر ہوتا ہے hmm. جی۔ اگر آن لائن آپ کچھ بھی سرکولیٹ کریں سپوز اگر سیکچولی کلریبل ریمارکس آپ پاس کر رہے ہیں کسی لڑکے یا لڑکی کو بھلے وہ مائنر ہو یا میجر ہو تو آئی ٹی ایکٹ لگتا ہے اور اگر وہ اگر مائنر ہو تو آئی ٹی ایکٹ کے ساتھ ساتھ پاسکو کے بھی پروویژن لگیں گے hmm. جیسے section eleven talks about harassment and harassment is not necessary physical in form it can be why by way of messages اور جیسچرز اوکے تو یہ ہو گیا پھر اگر وہ بچہ ہے اگر چائلڈ لیبر سے سبجیکٹڈ ہے تو اس کے لیے مطلب ہم نے آپ کو بتایا کہ بیگنگ از این افینس اور اب کیسے ہو رہا ہے مطلب شکنجا جو ہے مطلب کستا جا رہا ہے جی۔ سرکار جو ہے مطلب ان کو ہاں۔ پتا ہے جیسے ڈیٹا بتا رہی ہے نا جی۔ تو ان کو بھی یہ پتا ہے مطلب قانون آ رہا ہے جی۔ لیکن یہ یہ چیزوں کی جڑیں جو ہے سماج میں جب تک سماج نہیں بدلے گا ہمارا اور جب تک ہم اویئرنیس نہیں لے کر آئیں گے جیسے آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام رکھا ہے مطلب اس ٹاپک پر جو بہت سارے لوگ بات نہیں کرتے کیونکہ کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں گیا کہ مطلب آپ شرمائیں گے جی۔ یہ ایکٹ بہت ضروری تھا مطلب اگر آج کتنی بار بچوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ مطلب بلڈنگ کا واچ مین ہے جی۔ غلط طریقے سے ٹچ کر دیا لفٹ مین اچھا آپ ایک بات بتائیے تو جب تک یہ قانون نہیں تھا تب تک آپ کیا کمپلینٹ کرتے جا کر کے جی بالکل یہ تو ایک ٹریول ایشو ہو گیا نا مطلب اس ٹائم پر قانون نہیں ہمارے پاس ہاں لیکن یہ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا تو جی۔ جو آپ ڈیٹا دیکھ رہے ہیں تو قانون آنے کے بعد دیکھ رہے ہیں جی تو بڑے پیمانے تو یہ جو ہماری مانسکتا ہے سماج میں ہی تو اس کی ساری جڑیں ہیں بالکل بالکل تو واچ مین اگر کوئی ہوتا تھا یا گھر میں ڈومیسٹک ہیلپ ہوتا تھا کتنی بار یہ بھی ہوا ہے کہ مطلب ایک فادر اپنے بچے کے ساتھ مطلب ایسی حرکتیں کرتے ہوئے مطلب اس کے خلاف بھی کیس ہوا ہے اچھا۔ کتنی بار کیا ہوتا ہے جھوٹے کیسز بھی ہوتے ہیں اچھا۔ لیکن اس میں بھی اگر آپ ایف آئی آر پڑھیں گے یا چارج شیٹ آئے گی اس کے بعد انویسٹیگیشن کے بعد تو تو چل جاتا ہے ہے ہے کہ سچ یا جھوٹ لیکن آپ کو اپنے بچے کو ہر طرح سے بچانا ہے جی، اور آپ کو جی، ایک سرویلنس جی۔ تو رکھنا ہے آپ کو پولیسنگ نہیں کرنی ہے مطلب ہاں، ہاں، چوبیسوں گھنٹے ان کے پیچھے نہیں رہیں گے آپ ان کے روم میں سی سی ٹی وی نہیں لگائیں گے آپ ان کو آپ مورلز اگر آپ دو گے ان کو اچھائی اور برائی کا مطلب ڈفرنس ہاں، آپ مطلب آپ تیز نگاہیں سی سی ٹی وی سے زیادہ کام کرتی ہیں فائر وال ہے بالکل جی ہاں۔ جی تو یہاں پر ہم نے بات کر لی جیسے آپ نے کہا کہ ایک فادر جو ہے وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ کچھ بدسلوکی کرتے ہوئے پایا گیا ہے یا اس طریقے کے کیسز آتے رہے ہیں نبے فیصد تک ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر اس چائلڈ ابیوز میں جو یہ پریڈریٹرز ہوتے ہیں یہ اکثر جاننے والے ہوتے ہیں یہ رشتہ داروں میں سے یا خاندانوں میں سے یا ایسا کوئی پڑوسی یا ایسا کوئی دوست جو کہ کافی قریبی ہے اس فیملی کے تو ایسے لوگ بھی نکلتے ہیں تو ایسے میں کس طریقے سے کمپلین کی جائے اور یعنی وہ رشتے جو ہیں وہ ہمارے خراب بھی نہ ہوں لیکن ساتھ ہی ساتھ بچے کو جو ہے وہ انصاف مل میرے خیال سے جو شاہ نے بات رکھی ہے بہت خطرناک بات ہے کہ جی۔ اگر اپنوں میں ہی اپنے لوگ ایسا کر رہے ہیں جی۔ تو اس کا یہ بھی ایک اثر پڑتا ہے کہ پھر اس کو ڈرایا دھمکایا بھی جاتا ہے کہ بتانا جی، خاندان کا معاملہ ہے یا ہمارے لوگ ہی جو ہے ایسا کر رہے ہیں یہ تو بہت اچھا سوال ہے دیکھیے سب سے پہلے تو اگر آپ اپنے بچے کو کسی کے وہاں اگر اکیلے بھیجتے ہیں جی۔ ہاں۔ خاص کر کے اگر آپ کی لڑکی ہو جی۔ لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے جیسے ہم نے بتایا آپ کو جی تو آپ کی لڑکی ہے آپ نے بھیج دیا جی۔ آپ اکیلے کیوں بھیج رہے ہو اسے کسی کے وہاں اپنے پڑوس میں بھیج رہے ہو آپ اچھا یا کہیں اور بھیج رہے ہو آپ اس کی فرینڈ کے وہاں بھیج رہے ہو آپ وہاں چار دیواری کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ تو پتا نہیں ہے آپ کو اور دوسری چیز ہم نے کہا تھا کہ فادر بھی کتنی بار انوالو رہتے لیکن کیسے فادر جو نشے میں رہتے ہیں جو ڈرگ ابیوز کرتے ہیں سبسٹینس ابیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ یا کسی اور طریقے کا نشہ کرتے ہیں جی۔ اور تو یہ سارے لوگ کو مطلب گمان نہیں رہتا کہ ہو کیا رہا ہے تو ایک حیوانیت کے لیول پر پہنچ جاتے ہیں جی۔ تو ان کا مینٹلی کچھ psychologically you not stable you become a beast کیونکہ سبسٹینس ابیوز تو الگ ایک آفینس ہو جاتا ہے N D P S act میں رائٹ تو آپ کس کے وہاں بھیج رہے ہو وہ بھی تو ضروری ہے آپ کی لڑکی آپ آگ بند کر کے کہیں بھیج رہے ہو جی، جی، اور اس کے جی، بعد کتنے میٹر تو آج تک رپورٹ نہیں ہوتے ہم نے بتایا جیسے آپ کو کہ جب وہ پریگنٹ ہوتی ہیں تب جا کر کے مطلب فائنلی پتا چلتا ہے کہ بھائی اتنا سارا ہو گیا اور کتنی بار کیسے ہوتا ہے کہ مطلب کوئی اس کو اس چیز میں ڈال بھی دیتا ہے تو پیچھے جو ہے ایک انسان نہیں رہتا ہے مطلب کئی رہتے ہیں کئی لوگ ہوتے ہیں بالکل اوکے تو اگر یہ ہاں، دیکھا جائے کہ اگر کوئی کمپلین کرتا ہے ٹھیک ہے وکٹم کی بات کریں یا اکیوز کی بات کریں تو کیا ان کی ڈیٹیل کو اور ان کی آئیڈینٹی کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے چھپایا جاتا ہے کچھ اس طرح کا بھی ہے کہ مطلب اگر ہم منظر عام پر نہیں لے کے آنا جی، چاہتے ہیں جی، اپنی جی۔ باتوں کو یا اپنے کیس کو تو کیا اس طرح سے چھپا کے بھی کمپلین کی جا سکتی ہے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا ہے اس کو یہ جو سوال ہے مطلب یہ جو پاکسوں میں جو وکٹمس ہوتے ہیں یہ قانون مطلب سپریم کورٹ نے بول کے رکھا ہے گائیڈ لائنس ان کی کہ آپ نام نہیں ریویل کرو گے اچھا۔ ایک تو اس میں اور پلس ایک ریپ وکٹرز میں تو یہ اچھا۔ پولیس جو رپورٹ وغیرہ آ جاتی ہے اکثر ہم لوگ پڑھتے ہیں نا بچوں کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا نام نہیں آئے گا نیوز ویوز پیپر نام نہیں آئے گا مطلب it's an offence you can not reveal یعنی وکٹم کا بھی نہیں آئے گا اور اکیوز کا بھی نہیں آئے گا لیکن ساتھ میں اگر کسی ریلیٹو کو ان کیس پتہ چل جاتا ہے کہ میری بچی یا بچے کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور وہ ریویل کرنے لگے تو کیا اس کے لیے بھی کچھ ایسا ہے آپ ریویل نہیں کر سکتے ہیں کسی کا سگریٹ آپ کو حق نہیں ہے انفیکٹ انفیکٹ جو کورٹ کے آرڈرز بھی ہوتے ہیں جیسے بامبے ہائی کورٹ ہے الگ الگ ہائی کورٹس ہیں ہمارے وہاں ہمارے وہاں ڈسٹرکٹ کورٹس ہے سپریم کورٹ ہے یہ جو آرڈرز پاس کرتے ہیں these are public documents means the general public is entitle to view those documents or see copies thereof لیکن in so far as victims of under the POCSO act are concern or people who are victims of rape they are names can not be publish not even in the orders order میں بھی کیسے آئے گا نا ایکس ایکس ایکس کر کے آئے گا کیونکہ کیا ہے مطلب ایک تو کورٹ کو معلوم ہے کہ مطلب یہ بیچارہ یا بےچاری یہ ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ سے آلریڈی گزر ہے ٹرامیٹائز جی. اس کا نام آئے گا اس جی. سماج میں ان کا اور لوگ کیسے دیکھیں گے جی، تو اس لیے کیا گیا تاکہ مطلب وکٹمس کی ہمت بڑھے اور وہ بالکل بھی شرمندگی نہیں سوچ کر کے کہ اگر ہم نے کر دیا تو ہمارا نام آ جائے گا سامنے تو یہ سب نہیں ہونا ہے اور اگر آپ نہیں رپورٹ کرو گے تو آپ خود بھی اس میں شامل نہیں ہو کیونکہ آپ ایسے لوگوں کو بڑھاوا دے رہے ہو آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کل کسی اور کے ساتھ اگر ہم اپنا نام نہ بتانا چاہیں بینگ اے وکٹم اور اکیوز کا ہمیں بتانا ہے جی۔ جس نے کیا ہے یہ جی۔ کارنامہ تو اس کا ریویل کیا جا سکتا ہے اکیوز کا کیا جا سکتا ہے نا کیونکہ جی۔ انہوں نے تو گھنونی حرکت کی ہے اور اس میں دو چیزیں جیسے اور کرنا بھی چاہیے میرے خیال سے اگر وہ ایسا کرتے ہوئے آ رہے ہیں نہیں دیکھیے سزا یہ پتا ہونا چاہیے نا کہ کون آدمی ہے کون عورت ہے کس طرح کا کام دیکھیے سزا تو دینا قانون کا حق ہے اس میں لیکن پوکسو جو ہے یہ تھوڑا الگ ہے اچھا اب جیسے ایف آئی رجسٹر ہوئی ایف آئی رجسٹر ہونے کے بعد اگر پرائما فیشی اگر لگتا ہے کورٹ کو کہ کیس بنتا ہے کہ مطلب اس کو پڑھنے سے لگتا ہے کہ ہاں, ہاں ایسا ہوا ہے پروبیبلٹی جی۔ جو ہے زیادہ ہے تو بیل نہیں ملتی اور زیادہ تر کیسز میں نہیں ملتی ہے جی۔ لیکن ایک بار انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے کورٹ میں چارج شیٹ پڑتی ہے اور اگر چارج فریم ہو جاتا ہے مطلب کورٹ مطلب یہ سیکشن آپ کے خلاف لگے ہیں اس کے خلاف کورٹ کو مطلب ٹرائل چلانا ہے جی۔ اگر وہ چارج فریم ہو جاتا ہے سیکشن ٹوینٹی نائن ہے پاکسو ایکٹ کا جو بہت انٹرسٹنگ ہے جو بولتا ہے کہ presumption of guilt is against the accuse person اچھا سمجھے آپ مطلب وہ اسٹیٹ سے لے کر کے آخر تک پریزمشن رہے گا کہ انہوں نے کیا ہے تو یہ بہت ازیوم کر کے ہم چلیں گے جی کیونکہ جی۔ یہ بہت بڑے طبقے میں ہو رہا تھا سماج میں تو اس کو توڑنا ہے جی۔ اور اگر آپ رپورٹ کریں گے تبھی جا کر کے یہ ٹوٹے گا کیونکہ آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کل جی۔ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہوگا اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے an accuse person has a certain mentality جس کو ہم مینزریا کہتے ہیں اچھا۔ انگریزی میں it's a Latin word mens rea means intent and in criminal it is criminal intent تو وہ ایک مانسکتا ہے ذہنیت ہے وہ آپ نہیں بدل سکتے ہو so there has to be a punishment اس کے لیے ڈیٹرنس نہیں ہو سکتا ہے کسی طریقے کا مطلب وہ سدھر جائے نہیں سدھرے وہ الگ بات ہے اگر آپ سے آ کے آج معافی مانگ لیے کر لیکن ایک کرائم آپ کے خلاف ہوا ہے so you can not take it as deterrence effect کہ بھائی یہ سدھر جائیں گے یا ریفارمیٹو آپ تھیری سوچ رہے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کل کو سدھر جائیں گے یہ سدھار والی بات نہیں ہے there has to be punishment جی جی جی جی that is the only form which will reduce these number of cases in society اکثر دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جن کے ساتھ یہ جرم ہو رہا ہے ان کو اپنی ہمت جٹانے میں جو ہے کافی وقت لگ جاتا ہے کافی ہفتہ کافی مہینہ لگ جاتا ہے تب جا کے اگر بچوں کے ساتھ خاص کر کے یہ ہو رہا ہے تو خود اپنے ماں باپ کو جو ہے کافی عرصے کے بعد بتاتے ہیں اور پھر ہو سکتا ہے ماں باپ کو ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے ان کو بھی ہمت جٹانے کا اور پھر اس کی کمپلین کرنے کا تو مینلی ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ٹائم لمٹس ہوتی ہیں اگر اس طریقے کا جرم جو ہے سماج میں ہو رہا ہے ان کے بارے میں کمپلین کرنے کے لیے اوکے okay. ابھی کیسے مطلب لمیٹیشن کی آپ بات کریے ضروری نہیں ہے کہ اس ایکٹ کے اندر کہ آپ امیجیٹلی آج آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جی جو اوفینس ہے پوسکو کے اندر تو آپ جا کر کے ایف آئی رجسٹر کریں کتنی بار یہ ہوتا ہے کہ مطلب واقعہ ہوتا ہے چھ مہینے یا آٹھ مہینے پرانا اچھا اور ہوتا کیا ہے نا کہ جو وکٹم ہے وہ میجورٹی آف دی کیسز میں سائلنٹ رہتا ہے یا رہتی ہے جی تو جب تک ایسی کوئی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا ہے تب تک گھر والوں کو پتہ چلتا نہیں ہے جی جیسے اگر وہ پریگنینٹ ہو گئی جی میکسیمم کیسز ہم بتا رہے ہیں آپ کو ایسی ہوتا ہے جو وہ پریگنینٹ ہوتی ہے تب گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تب جا کر کے مطلب وہ ریویل ہوتا ہے جی تب جا کر کے ایف آئی آر ہوتی ہے تو جی۔ ضروری نہیں ہے کہ in immediate proximity to the جی یا ان کا سائیکالوجی بیہیویئر ایسا ہو گیا ہے گھر سے کٹے کٹے ہیں ڈپریشن میں ہیں اور اس طریقے کی چیزوں سے جو ہے ابھر نہیں پا رہے ہیں کوئی نہ کوئی تو ٹریگر ایونٹ ہوتا ہے نا جی اوکے یا تو آپ کا مطلب ریئیکشن اس طریقے کا ہو گیا ہے کہ مطلب وہ ٹریگر کر رہا ہے مطلب گھر والوں کے کچھ ہوا ہے جی یا تو ایف شی بیکمز پریگنینٹ جی اور رائٹ تو ایک ٹریگر آ جاتا ہے کہ بھائی یہ ہوا کیسے ہے جی تب جا کر کے ایف آئی آر ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ ایک immediate proximity to the incident immediate proximity to the crime تبھی کہ تبھی آپ کو ایف آئی آر رجسٹر کرنی ہو ایسا نہیں ہے delay can be there and delay can be condoned there has to an explanation the F I R کہ بھائی یہ ریزن تھا کہ اس سے پہلے ایف آئی آر نہیں ہوئی تھی سر دیکھا جاتا ہے کہ انڈیا میں اتنا مضبوط لا ہے جیسے پوسکو جیسے آپ نے بتایا ایکٹ ہے اس کے ہونے کے باوجود بھی اتنا اسٹرانگ ہونے کے باوجود بھی کیسز مطلب آ رہے ہیں تو کیا ایگزیکیوٹ کرنے میں یا مطلب یہ معاملے کو مجھے سمجھنا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی قانون ہوتا ہے جب اتنا اسٹرانگ ہمارے پاس لا ہے اس کے باوجود نمبرز جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہے ہیں تو یہ کیوں کر ہو رہا ہے ضروری نہیں کہ نمبر بڑھ رہے ہو جی۔ ضروری یہ بھی ہے کہ لوگ زیادہ جا کر شکایت کر رہے ہیں جو کل تک اچھا۔ ہچکچا رہے تھے جی۔ کیونکہ ہماری سوسائٹی پروگرس ہو رہی ہے سوسائٹی hmm۔ جہاں پر مطلب میڈیا بھی بہت سارا رول پلے کرتا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو تو ہو جی۔ سکتا ہے کہ ہمارا یہ شو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ جا کر کے رپورٹ کریں جی۔ hmm۔ تو رپورٹنگ بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے نمبر جو ہے وہ زیادہ ہاں، بڑھ رہے ہیں سمپل کے پہلے لوگ اتنا رپورٹ نہیں کرتے تھے ڈرتے تھے پر اب ایجوکیٹ ہو چکے ہیں پاور ہو چکے ہیں تو اب اپنے رائٹ کو جانتے ہیں تو اس لیے کمپلین بھی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہمارا ساتھ دے گا اور جو مطلب ظلم کرنے والے ہیں انہیں جو کہیں نہ کہیں سزا دی جائے گی اب ان کی خیر نہیں ہے اور ایک انٹرسٹنگ جی۔ جی۔ آپ کے ویورس کو یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے جی۔ کہ بہت سارے جھوٹے کیسز بھی ہوتے ہیں ابھی فیملی کا کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹ ہے اس میں ہاں۔ انہوں نے اٹھا کر کے مطلب پوسکو لگا دیا بچے کا استعمال کر کے ہاں۔ اچھا ٹھیک ہے یا سوسائٹی میں اچھا، یہ بھی ہوتا ہے اپنے بچوں کا بھی استعمال جی جی جی پراپرٹی کا کوئی ایشو ہے یا سوسائٹی کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو ایسے ماں باپ جو ہے مطلب ان کو بھی سدھرنا چاہیے آپ ہاں۔ آپ وہی کام کر رہے ہیں جو اس طریقے کے اکیوز پرسنس کر رہے ہیں ریالٹی میں کیونکہ اگر آپ اپنے بچے کا استعمال کر کے یہ کر رہے ہیں مطلب پراپرٹی ڈسپیوٹ سالو کرنے کے لیے یا کسی اور مطلب اپنے مطلب الو کو سیدھا کرنے کے لیے اور use something as as a a bargaining chip pressurising tactic that I I take back the F R تو یہ مت کریے آپ آپ ہو سکتا ہے کہ پریشر ڈال کر کے کسی کسی ڈسپیوٹ کو اپنا سالو کر لے یا کوئی پراپرٹی آپ کے ہاتھ سے جا رہی تھی آپ کو مل جائے جی۔ لیکن جو آپ کا بچہ ہے جی۔ آپ اس کو کیا جی۔ تعلیم دے رہے ہیں کیا تربیت دے رہے ہیں تو وہ آپ کیس سے بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے so don't do all these things اگر کوئی جھوٹا کیس کرنے کی سوچتا ہے ہاں۔ بھلے وہ پوسکو کے اندر ہو اگر مائنر ہے یا کوئی اڈلٹ ہو اگر تھری ففٹی فور بھی بہت سارا جھوٹا ہوتا ہے to solve property related dispute they gave criminal colour to otherwise purely civil dispute تو یہ سب پلیز نہ کرے جی، جی، جی. کیونکہ کام کیا ہے ہمارا کہ جو سماج میں ایکچولی ہو رہا ہے اس کو ہمیں روکنا ہے تو پلیز آپ ان نمبرس کو مطلب یہ جھوٹے کیس کر کے نہ بڑھائیں ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے خاص کر ہمارا جو پروگرام ہم یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں ان میں والدین بھی ہیں پیرنٹس بھی ہیں تو اکثر دفعہ جو ہوتی ہے کمپلین اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے بچوں کے کریئر ان کے کیریکٹر بلڈنگ کے بارے میں بھی بہت ڈرتے ہیں کہ اگر اس طریقے کی میں نے کمپلین کر دی تو ہو سکتا ہے ان کے کریئر پہ جو ہے ڈینٹ آ جائے یا کیریکٹر پہ جو ہے وہ ڈینٹ آ جائے تو ہمیں یہ بتائیے کہ کس طریقے سے جو ہے پیرنٹس کو یہ سب نہ سوچتے ہوئے کمپلین کرنی چاہیے کیا اس میں وکٹم سیف ہوتے ہیں جی سب بہت اچھا سوال ہے یہ اس کا اس کا آنسر جی۔ ہم اس طریقے سے دیں گے آپ اس کو اس نظریے سے دیکھیے جی کہ آپ کو پتا چلا کہ آپ کے بچے کے ساتھ مطلب یہ کیا ہے جی اور آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ بھائی یہ پرسن ہے اس نے کرائم کیا ہے جی اب آپ اس کے خلاف رپورٹ نہیں کرتے ہو جی کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا جی۔ کیا گارنٹی ہے کہ مطلب اگر اس کے پاس فوٹوز اور ویڈیوز ہے وہ جا کر کے سرکولیٹ نہیں کرے گا جی۔ کیا گارنٹی ہے کہ وہ بلیک میل نہ کرے گا جی۔ کیا گارنٹی ہے کہ مطلب اس کو مطلب وہ چڑھائے گا نہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں مطلب آپ ایک آروپی کو ایسے کھلا چھوڑ دینا چاہتے ہیں اور کبھی بھی آپ کے بچے کو آ کر کے اٹیک کرے جی۔ جی۔ تو اس کا جو جو ٹراما مطلب اب تک ہوا ہے جی۔ اگر آپ ایف آئی آر کریں گے تو ختم ہوگا اگر اگر آپ رپورٹ نہیں کریں گے تو کل کو جو بھی اس کے ساتھ ہونے والا ہے تو آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار رہیں گے جتنا جو جس نے کرائم کیا ہے وہ ہے جی اگر آپ پڑھے لکھے ہو نام کیسے خراب ہوگا آپ کا نہ آپ کے پیپر میں آنے والا ہے آپ کے بچے کا نام جی۔ نہ کورٹ کے آرڈر میں بچے کا نام آنے والا ہے جی۔ سرکار جو ہے جو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پورا سپورٹ کرنے والی ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ جیسے نارمل ہم ایف آئی آر رجسٹر کرنے جاتے ہیں سمجھیے آپ بولتے ہیں کہ ہمارا کسی نے پیسے لیا تھا اس نے ہم کو پیسے واپس نہیں دیا کتنی بار ہوتا ہے پولیس ایف آئی آر نہیں لیتی ہے لیکن اگر ایک مائنر کے ساتھ سیکشل اسالٹ ہوا ہے یا ہیرسمنٹ ہوا ہے جی۔ یا sexual assault in aggravated form ہوا ہے تو آپ جائیں گے فوراً کے فوراً ایف آئی آر لی جائے گی اچھا اچھا تو آپ کو کوئی پریشان کو نہیں کرنے والا ہے کسی طریقے کی رکاوٹ نہیں آنے والی کسی جی۔ طریقے کی بدنامی نہیں ہونے والی ہے جی۔ آپ کو سائیکولوجیکل سپورٹ دیا جائے گا آپ کو مانیٹری سپورٹ دیا جائے گا پلس آپ زندگی بھر کے لیے آپ اطمینان میں رہیں گے کہ بھائی ہمارے بچے کے ساتھ غلط ہوا تھا جی۔ ہم نے اس کو سبق سکھایا آپ اگر ماں باپ ہے تو آپ مضبوط ماں باپ ہے آپ ایسے بچے کے ماں باپ نہیں بن سکتے جو ڈرتے ہیں جی تو آپ ڈرپوک ہیں آپ آپ بچے کو آپ ہمت والا نہیں بنا رہے ہو آپ بچے کو اس طریقے کے بنا رہے ہو کہ بھائی تمہارے خلاف کوئی بھی کرائم ہو جائے گا ہم تمہارا ساتھ نہیں دینے والے کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری سماج میں بدنامی ہوگی which is very wrong you are sending a wrong message and your mentality is is is a wrong mentality so please don't live with this mentality there is a law make full use of it there is there is there is police machinery please go please report and set the law into motion in fact اس کو آپ کو بیل بھی اپوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور سب سے ضروری بات یہ ہے آپ کو بتا دیں I am sorry I'm stopping you but I think this is also very important for viewers to know کہ جو پوسکو میں ہیں ابھی تو یہ نیا رولنگ آئی ہے سپریم کورٹ کی کہ without hearing victim bail application کی سنوائی نہیں ہو سکتی ہے ایدر اینٹیسپیٹری اچھا۔ بیل اور بیل اپلیکیشن اچھا ہے ہاں۔ یعنی اکیوز کو جو ہے بیل بھی نہیں مل سکتی ہے بنا سنوائی کے بنا وکٹم کے اچھا۔ جی۔ اور اس کی وکٹم کی سنوائی بھی کیسی ہوتی ہے ان کیمرہ ہوتی ہے اچھا اور رائٹ تو مطلب سپوز ایک اچھا اس میں اسپیشل کورٹس ہوتی ہے جیسے ہماری جیسے نارمل کورٹس ہوتی ہیں نا اس میں سیشنز ہاں۔ کورٹ کو امپاور کیا گیا ہے اس میں کچھ کورٹس ہوتی ہے جو ڈیزیگنیٹڈ کورٹس ہوتی ہے جو try offence under the POCSO act جی اور اس میں جو پروسیڈنگ چلتی ہے جب وکٹم کو کورٹ میں لایا جاتا ہے تو اس کی آئیڈینٹی کو گوپنیہ رکھنے کے لیے جی۔ حفاظت سے رکھنے کے لیے تاکہ کسی کو پتہ نہیں چلے کہ بھائی یہ یہ ہے کون تو ان ان پروسیڈنگس ہوتی بیسکلی کیمرا نہیں لگا ہوا ہوتا ہے لیکن مطلب کورٹ روم کو بند کر دیا جاتا ہے اور باقی ہاں۔ جو بھی مطلب انریلیونٹ پارٹیز ہیں جی ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے ہاں۔ تاکہ نہ بچے کو شرمندگی ہو نہ اس کی آئیڈینٹی ریویل ہو جیسے آپ جی۔ بتا رہی تھی تو ماں باپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہونا چاہیے جی۔ دیکھو پہلے تو آپ پتا کرو کہ قانون کیا ہے جی۔ اب یہ بھی بہت ضروری ہے کہ دیکھیے it is not necessary for the government قانون کیا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے it it is is upon upon you you to know what the the law of land is تو آپ پہلے تو لا پڑھو اور اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی ہماری بدنامی ہوگی تو آپ سمجھو کہ آپ کتنا پڑھے لکھے ہو کیونکہ اگر آپ پڑھے لکھے ہو اور آپ کو چلتا ہے کہ قانون یہ ہے ہے اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگ رہا تو سوری آپ کو ماں باپ نہیں بننا چاہیے تھا ہم اس سے اس سے بڑے سخت الفاظ ہے لیکن اس سے زیادہ ہم نہیں بول سکتے ہیں جی. جو سفر کر رہا ہے آپ اس کی سفرنگ کو وہیں ختم کر دیجیے تاکہ وہ جی. زندگی بھر مطلب اس درد کو لے کر کے نہ جیے جی، کہیں نہ جی، کہیں جی۔ وہ بعد میں کھٹکتا بھی ہے کہ کاش اس ٹائم پہ لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہوتا یا مجھے ہمت دیا ہوتا تو میں کر سکتا تھا ویسے شاید سے بتانا چاہوں گا کہ چائلڈ ہیلپ لائن نمبر بھی ہے دس نو آٹھ جسے ہم لوگ کہتے ہیں one zero nine eight so یہ بھی ہر ایک بچے کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور ماں باپ کو اپنے بچے کو بتانا چاہیے ایک آخری سوال جو میری طرف سے ہے باقی آپ کے پاس ہوگا تو آپ پوچھیے گا کہ کسی بھی بچے کے ساتھ یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فیوچر میں اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے اس کی لائف پر کچھ اس طرح کی بھی آپ باتیں بتانا چاہیں گے کہ اگر کبھی کسی نے مطلب ان لوگوں سے کہیے کہ جو لوگ اس طرح کا کام انجام دیتے ہیں شرمناک آپ آروپی کے لیے بول رہے ہیں ہاں آروپی تو ہے ہی لیکن اس بچے کے اوپر کیا اثر پڑے گا اس کے مطلب کیریکٹر کے اوپر کس طرح کا اثر اچھا، پڑے گا اچھا۔ ایسا کچھ ہو سکتا ہے سائیکولوجی میں پڑھا تھا ہم نے جی۔ کہ اگر سپوز آپ کے ساتھ کوئی چیز غلط ہوتی ہے اور جی۔ تو کیا ہوتا ہے دو دو تھیری ہے one theory says that a person will not want that similar sort of an event or a crime to occur with anyone else کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا درد کیا ہوتا ہے ہاں۔ دوسری تھیری یہ ہے کہ مطلب وہ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا یہ دوسرے کے ساتھ بھی ہونا چاہیے but this theory is not propounded on the basis of someone who's a minor it's in general جی بٹ جی۔ ہاں۔ جی۔ جی۔ ایک مائنر ایسی ایسی جو مینٹیلٹی لے کر کے نہیں جیے گا مائنر تو اسی خوف میں مطلب کیسے ہوگا نا مطلب کہ وہ اپنی کریئر پر فوکس کرنے کی جگہ اکیڈمکس پر فوکس کرنے کی جگہ اسپورٹس جی، جی۔ پر فوکس کرنے کی جگہ اس کے دماغ میں ایک ٹارچر گھوم رہا ہے جی، کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا یہ اور اگر انصاف نہیں ملا تو it can go it's a living tumour in a sense جی جی you so you can not live with a tumour you know you need to remove it you need to get rid of it and best way to get rid of it اگر کوئی بچہ دیکھ بھی رہا ہے اگر آپ کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے اپنے ماں باپ کو بتائیے ٹھیک ہے بڑے بزرگوں کو بتائیے جائیے جا کر کے ایف آئی آر بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مطلب اگر کوئی بڑا رہتا ہے اور بچوں کے ساتھ مطلب ایسا کر رہا ہے تو بہت سارے بچے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ سم ون ڈوئنگ دیکھیے یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں ہوتا ہے جیسے ہم جسے کہتے ہیں مطلب بیڈ ٹچ جی جیسے ہم لیگلی ٹرم میں بولیں گے ٹچ اور بیڈ جی۔ ٹچ اور sexual touch you are to touch someone's vital organs جی اور you are to touch someone with an intention to touch vital organs تو اتنا اگر بچہ اتنا بڑا نہیں ہے آپ تو بڑے ہو نا جی آپ کو تو سمجھ میں آتا ہے نا کتنے بچوں کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ اگر کوئی ایسا ٹچ کرتا ہے جی بالکل اگر اسے اتنی سمجھ ہے ہاں۔ کتنی بار یہ ہوتا ہے کہ دو سال کی بچی ہوتی ہے تین سال کی بچی ہوتی ہے ٹھیک ہے and someone I am sorry have to use this and someone tries to make penetration not necessary with a sexual cases organ. Cases not hai. necessary with a sexual organ. Hmm. Maybe with the use of fingers or other objects. تو یہ بھی ہوتا ہے تو you have to keep the surveillance آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا بچہ ایگزیکٹلی ہے کیا کس کے پاس ہے کام والی رکھے ہیں آپ نے وہ کیسے ٹریٹ کر رہی ہے right so all these things are there اگر بچہ سمجھداری کی ایج کا نہیں کیونکہ دیکھیے دو سال کے بچے کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے ایسے کیسز ہوئے تین سال کے بچے ہی اور شی از این انفینٹ ٹھیک ہے اگر اس کے ساتھ ایسے ہوا ہے تو ذمہ داری کس کی ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے جی۔ ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جب آ گئی ہے نا مطلب ہم کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو تھوڑا آپ کو اور زیادہ ویجیلنٹ ہونا ہے you have to vigilant you have to keep an eye on your child so that your child does not go through all this punishment is a subsequent event precaution is the first stage تو if you are precautious parent who are keeping a watch on your child you are not policing آپ اس کے مطلب روم میں جا کر کے سی سی ٹی وی ڈالو گے یہ سب کرو گے دس از بی پولیسنگ ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ سب چیزیں وہیں پر ہوں جی، دنیا بہت بڑی ہے جی۔ دنیا you have to take the child in confidence جیسے ایک آروپی ہوتا ہے وہ مطلب اپنا غلط کام کرنے کے لیے بچے کو کانفیڈنس میں لیتا ہے یا برین واش کرتا ہے جی۔ جہاں پر کنسینشل نیچر لگتا ہے جیسے آپ کو بتا رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو بچے کو کانفیڈنس میں لینا ہے you do not need to act like an enemy اور آپ کو اس کا ساتھ دینا ہے تاکہ وہ وہ چیز میں پڑے نا اور اگر میں اس میں غلطی سے پڑ گیا یا پڑ گئی ہے تو آپ اس کو باہر نکال جی جی تو ساجد بات جی۔ ہماری جو ہے گھوم کر ادھر ہی آتی ہے جیسے کہ ہم نے اپنے ناظرین سے اپنے شو کے شروعات میں ہی کہا کہ آپ کو جو ہے اپنے بچوں کو لے کے صرف وہ باہر جا رہے ہیں تو آپ فکر مند ہو جائیں ایسا بالکل نہ سوچیں آپ کو جو ہے اپنے گھر میں ہی جو بچے ہیں آپ کے ان پر بھی نظر رکھنی ہے ان کے بارے میں بھی جو ہے ان کی دیکھ بھال جو ہے آپ پر ذمہ داری ہے اور خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر آپ کے ساتھ آپ کے بچوں کے ساتھ اس طریقے کے کچھ واردات ہوئے ہیں تو ناؤ یو نو دا لا آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے آپ کو جانا ہے شکایت درج کرانی ہے اور انصاف لینا ہے تمام چیزیں جو ہیں آج ہم نے اپنے شو میں حتی الامکان کوشش کی کہ ہم بتا سکیں اور اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے ناظرین اگر آپ امپاور کریں گے اپنی سیلف کو تو اپنے آپ بارے میں آپ جانیں گے اپنے قانون کے بارے میں تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں اور جیسا کہ سر نے بتایا ہے کہ پہلے لوگ جو ہے کمپلین نہیں کرتے تھے بیکاز ان کے پاس وہ طریقہ نہیں ہوتا تھا یا ان کے پاس وہ جانکاری نہیں ہوتی تھی یا رپورٹ نہیں ہوتے تھے لیکن لا آنے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ کتنے زیادہ ایسے اس طرح کے حادثات پیش ہو رہے ہیں اور اس کو روکنا ہے تو روکنے کے لیے کس کی ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے آنے والا دن بہتر ہو یہی ہم سب کی امید ہے تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں ایک بار پھر سے آئے اور آپ نے ہمیں اتنی ساری معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی thank you so much thank you for calling me تو ناظرین اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام یہی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں بتائی گئی معلومات سے جو ہے آپ ضرور مستفز ہوئے ہوں گے اور انشاءاللہ اپنے مستقبل میں بھی یہ تمام معلومات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی اپنا اگلا سٹیپ لیں گے اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت پر بنے رہی ہے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ خدا حافظ